السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے لڑتے جھگڑتے ساتھیوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کے تمام کام بھی مکمل کر لیے ہوں گے تو چلیے آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف کہانی کا عنوان ہے دم کہاں گئی اور یہ کہانی ہم لائے ہیں افریقہ سے افریقہ میں بے شمار جانور رہتے ہیں یہ آپس میں بہت گہرے دوست ہیں مگر وقت کے ساتھ ان جانوروں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شروع کیا تو ان میں اکثر کی آپس میں ان بن ہو گئی یعنی لڑائی شروع ہو گئی کچھ جانور تو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہی ہو گئے افریقہ جو بہت پرسکون علاقہ تھا اب ان جانوروں کے لڑائی جھگڑے سے بدنام ہو گیا کچھ جانور تو آپس میں جان بوجھ کر لڑتے رہتے تھے مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب خرگوش اور لومڑی بہت گہرے دوست تھے دونوں اکٹھے کھیلتے اور اسکول جاتے تھے دونوں کی دوستی پورے افریقہ میں مشہور تھی سب جانور ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے اس وقت لومڑی خرگوش کی طرح چھوٹی اور خرگوش کی دم لمبی اور کان چھوٹے ہوتے تھے خرگوش اور لومڑی جنگل کے جانوروں کا بہت خیال رکھتے تھے اگر کوئی بیمار ہوتا تو جنگلی حکیم کو لے آتے اگر کوئی کسی وجہ سے پریشان ہوتا تو یہ دونوں مل کر اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے جس سے سب جانور ان سے بہت خوش تھے ایک لو روز لومڑی نے خرگوش سے کہا خرگوش میاں مچھلی کھائے بہت دن ہو گئے ہیں چلو ہم مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں خرگوش نے لومڑی کی ہاں میں ہاں ملائی اور شکار پر جانے کے لیے تیار ہو گیا مگر اچانک اسے یاد آیا کہ ان کے پاس مچھلی پکڑنے والا جال تو ہے ہی نہیں جس جال سے وہ پہلے شکار کرتے تھے وہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا اور اب مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جال کی ضرورت تھی لومڑی نے خرگوش کی لمبی دم کی طرف دیکھا اور بولی ارے خرگوش میاں یہ لمبی دم آخر کب کام آئے گی چلو آؤ دریا پر چل کر تمہاری لمبی دم سے مچھلیاں پکڑتے ہیں خرگوش کو اپنے پیارے دوست کی تجویز بہت پسند آئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی دریا کی طرف چل پڑے تمام راستے وہ ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے ان کو جو بھی دیکھتا وہ سمجھ جاتا کہ یہ وہی خرگوش اور لومڑی دوست ہیں جن کا پورے افریقہ میں تذکرہ ہوتا رہتا ہے دونوں ہر طرح کی بات سے بے خبر آپس میں باتیں کرتے ہوئے دریا کی طرف جا رہے تھے جب دونوں دریا کے کنارے پہنچ گئے تو خرگوش کنارے پر بیٹھ گیا اور اپنی لمبی دم کو پانی میں ڈال دیا وہ اپنی دم کو آہستہ آہستہ ہلا بھی رہا تھا تاکہ مچھلیاں اس کو کیچوا سمجھ کر کھانے کے لیے آئیں اور وہ اپنی دم کو فوراً باہر نکال لے اور لومڑی پھرتی سے مچھلی کو پکڑ لے گی اب لومڑی دریا کے کنارے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور خرگوش دریا کے پانی میں دم لٹ لٹکائے اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ جیسے ہی کوئی مچھلی اس کی دم کو پکڑے گی وہ فوراً اسے باہر کھینچ لے گا جب کافی وقت گزر گیا اور مچھلی نے خرگوش کی دم نہ پکڑی تو وہ مایوس ہو گئے کہ اب مچھلیاں سمجھدار ہو گئی ہیں وہ قابو نہیں آئیں گی مگر جب خرگوش نے دم باہر نکل نکالنے کا سوچا تو اچانک اس کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی دم پکڑ لی ہے اس نے فوراً لومڑی کو آواز دی بھاگ کر میرے پاس آؤ مجھے لگتا ہے ایک بڑی مچھلی میری دم سے لپٹ گئی ہے اس کے وزن سے میں دریا میں بھی گرنے لگا ہوں لومڑی فوراً دوڑتی ہوئی خرگوش کے پاس پہنچی تو دریا میں جھانک کر دیکھا اور بولی غضب ہو گیا لے جائے ہائے میں مر گیا اب کیا ہوگا مجھے سہارا دو مجھے پکڑو مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچاؤ خرگوش بری طرح چلا رہا تھا نیچے پانی میں کچھوا خرگوش کی چیخو پکار سن کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کیونکہ دریا کی مچھلیوں نے ہی اس کو بھیجا تھا کہ وہ خرگوش کو سبق سکھائے لومڑی نے جب اپنے دوست کو مشکل میں دیکھا تو اسے کچھ اور نہ سوجھا وہ جھٹ سے خرگوش کی طرف بڑھی اور اس کے دونوں کان پکڑ کر اسے باہر گھسیٹنے لگی پانی میں کچھوا بھی اب اپنی ساری طاقت سے خرگوش کی دم کھینچ رہا تھا اب بیچارہ خرگوش لومڑی اور کچھوے کے زور لگانے سے بری طرح تکلیف میں تھا لومڑی اپنی پوری قوت سے خرگوش کے کانوں کو باہر کی طرف کھینچ رہی تھی آخر لومڑی نے خرگوش کو پانی سے باہر نکال لیا اس دوران لومڑی کا زور لگا کر برا حال ہو چکا تھا اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا تھک تھک تھک ادھر خرگوش اپنی جان بچ جانے پر خوشی کے ساتھ حیران بھی تھا کیونکہ اب وہ پہلے والا خرگوش نہیں رہا تھا بلکہ اس کے کان لمبے ہو گئے تھے اور کچھوے نے اس کی دم بھی کاٹ لی تھی جس وجہ سے اس کی دم بھی چھوٹی ہو گئی اب وہ خود میں نئی تبدیلی دیکھ کر حیران تھا اس دن سے آج تک خرگوش کے کان لمبے اور دم چھوٹی ہو چکی ہے اور بچوں وہ مچھلی کھانے کے بجائے سبزیاں زیادہ شوق سے کھاتا ہے مگر ایک بات ہوئی کہ اس تبدیلی سے خرگوش کو فائدہ بہت ہوا وہ یہ کہ اب خرگوش اپنے لمبے لمبے کانوں کی وجہ سے بہت ہلکی آہٹ بھی سن کر فوراً ہوشیار ہو جاتا ہے اور چھوٹی دم کی وجہ سے وہ بہت تیز دوڑ بھی سکتا ہے مگر اب خرگوش اور کچھوے کی آپس میں بہت کم دوستی ہے اچھے بچوں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور سوچنا چاہیے اچھا بچوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوشیاں دے کل آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ